حضرت ابن عباس اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے زبیحے سے منع فرمایا ہے امام ابن عیسیٰ نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ نقل کیا ہے شیطان کے زبیحے سے مراد یہ ہے کہ زبیحے کی کھال کاٹ دی جائے مگر رگیں نہ کاٹی جائیں اور پھر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ مر جائے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبداللہ کو عمر برق کہا جاتا ہے اکریمہ اس کے والد کے ہاں یمن میں مہمان ٹھہرے تھے اور معمر جب اس سے روایت کرتے ہیں تو وہ عمر بن عبداللہ کہتے ہیں اور جب اہل یمن روایت کرتے ہیں تو اس کا نام ذکر نہیں کرتے سننے داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھبیس